وارث علم نبی وہ حامل قرآن تھا وارث علم نبی وہ حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین حقیان تھا اللہ فضل اللہ مجاہدین حکیان بام مجاہد مومن ذیشان تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین کی پہچان تھا بامل غازی مجاہد زی ذیشان تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین کی پہچان تھا وارث علم نبی ہو حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہدین حکیل تھا فضل اللہ مجاہدین حکیل تھا طالبہ تحریک کو جس نے دیا اپنا لہو اس کتن مندن شریعت کے لیے قربان تھا تحریک کو جس نے دیا اپنا لہو اس کا تن مندھن شریعت کے لیے قربان تھا بار سے ہو حامل قرآن تھا ملا مجاہد دین حقیان تھا فضل اللہ حق کی آن تھا سر زمین پاک پر نفاذ شریعت کے لیے اپنے لشکر کو لیے وہ برسر میدان تھا سر زمین پاک پر نفاذ شریعت کے لیے اپنے لشکر کو لیے وہ برسر میدان تھا وارث علم نبی وہ قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین حق کی آل تھا ماہ رمضہ میں لہو سے اپنے وہ کر کے وضو ہو روانہ رب سے ملنے اس کا یہ ارمان تھا ماہ رمضان میں لہو سے اپنے وہ کر کے وضو ہو روانہ رب سے ملنے اس کا یہ ارمان تھا بارش علم نبی وہ حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین حقیان تھا فضل اللہ کی یار تھا تھا امیر طالبہ مشفق مربی رہنما اہل ایما کے لیے وہ رحم کی باران تھا تھا امیر طالبہ مشفق مربی رہنما اہل ایما کے لیے وہ رحم کی باران تھا وارث علم نبی وہ حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد مجاہدین حکیان تھا فضل اللہ دین تھا اس کا ہر قول و عمل تھا دین حق کے واسطے اب شریعت یا شہادت اس کا یہ اعلان تھا اس کا ہر قول و عمل تھا دین حق کے واسطے اب شریعت یا شہادت اس کا یہ اعلان تھا بار سے نبی وہ حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد مجاہدین حکیان تھا فضل اللہ کی آن تھا نرم تھا وہ یارا میرے شم کی طرح اہل باطل کے لیے بکھرا ہوا طوفان تھا نرم تھا وہ یارا میرے شم کی طرح اہل باطل کے لیے بکھرا ہوا طوفان تھا وارث علم نبی وہ حامل قرآن تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین حق کی حکیل تھا ملا فضل اللہ مجاہد دین حق کی مجاہر تھا